السلام علیکم financial accounting two lecture two پہلے لیکچر میں ہم نے آپ کو مختلف قسم کی companies not for profit organization وغیرہ کے بارے میں بتایا مختلف کام کرنے کے طریقہ کار یعنی sole proprietorship partnership limited companies کا ذکر کیا مختصراً آج ہم لمیٹڈ کمپنیز کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے ایک مشورہ ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ تمام لوگ companies ordinance nineteen eighty four کی کتاب بازار سے اپنے ریفرنس کے لیے خرید لیں اپنے پڑھنے کے لیے خرید لیں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ہم اپنے لیکچرز کے دوران کمپنیز آرڈیننس کا وقتاً فوقتاً ریفرنس دیں گے اس کے علاوہ اگر وہ کتاب آپ کے پاس ہوگی تو بہت ساری چیزیں جو شاید وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہاں پہ نہ آپ سے ڈسکس کر سکیں وہ آپ کو تفصیل وہاں پہ مل جائیں گی اور کمپنیز آرڈیننس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو خود دیکھنا اور پڑھنا ضروری ہے تو کمپنیز آرڈیننس کی کتاب کسی بھی بک سیلر سے آپ کو مل جائے گی آرڈیننس کے اندر فقتاً فقتاً S C C P securities and exchange commission of Pakistan amendments کرتا رہتا ہے اس لیے کوشش کیجیے کہ لیٹسٹ ایڈیشن اور لیٹسٹ امینڈمنٹس کے ساتھ آپ کو وہ کتاب ملے چیز یہ ہے کہ اب ہم کمپنیز کی بات کر رہے ہیں اور کمپنیز جیسے ہم نے کہا پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا یہ کمپنیز جو ہیں یہ کمپنیز آرڈیننس کے تحت کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت فارم کی جاتی ہیں بنائی جاتی ہیں اور رجسٹر کرائی جاتی ہیں اور یہ جو حوالہ ہے کمپنیز آرڈیننس کا یہ section two sub section seven ہے اس تین میجر کلاسفکیشنس ہیں کمپنیز کی کمپنیز آرڈیننس کے ہی حوالے سے سیکشن پندرہ سب سیکشن دو companies limited by shares companies limited by guarantee اور ان لمیٹڈ کمپنیز ہم نے پچھلی مرتبہ کمپنیز لمیٹڈ بائی شیئرز کا صرف ذکر کیا تھا آج ہم کمپنیز لمیٹڈ بائی گارنٹی کا بھی ذکر کریں گے لیکن ان لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ نہیں بناتا کوئی عام طور پہ کیونکہ اگر ان لمیٹڈ ہی رکھنا ہے آپ نے اپنے کاروبار کو یعنی اپنی لائبلٹیز کی کوئی حد مقرر نہیں کرنی ہے بحوالہ اپنے شیئر کیپٹل کے یا کیپٹل کے تو آپ پارٹنرشپ بنا کے کر سکتے ہیں اس لیے ان لمیٹڈ کمپنیز کا تصور یا گو آرڈیننس میں موجود ہے لیکن اب جاری یا عام طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا کمپنیز لمیٹڈ بائی گارنٹی کا حوالہ ہم ضرور دیں گے کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو تین اسٹاک ایکسچینجز ہیں Karachi stock exchange Lahore stock exchange اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج یہ تینوں کمپنیز لمیٹڈ بائی گارنٹی ہیں تو آئیے سب سے پہلے کمپنیز لمیٹڈ بائی شیئرز کی بات کریں جب ہم کمپنیز لمیٹڈ بائی شیئرز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ لمیٹڈ بائی شیئرس کا مطلب ہے شیئرز بریک اپ ہے اس ٹوٹل سرمایہ کا جو اس کمپنی میں آپ لگانا چاہتے ہوں گے اور یہ اماؤنٹ جو کہ اس کمپنی میں سرمایہ آپ لگانا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ اس وقت جو لگا رہے ہیں بلکہ لگانا چاہتے ہیں اس کا ذکر آپ کمپنی کا جو ایک ڈاکیومنٹ جس کا ذکر ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کیا تھا میمورینڈم آف ایسوسیشن اس میں کرتے ہیں یہ فگر چینج بھی ہو سکتی ہے securities exchange commission of Pakistan کی اجازت سے اور اگر تمام شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں تو جو اماؤنٹ میمورینڈم میں لکھا جاتا ہے کہ اس کمپنی کا یہ شیئر کیپٹل ہوگا جس کو ہم آترائزڈ کیپٹل کہتے ہیں authorized share capital authorize share capital وہ کیپٹل ہے یا وہ سرمایہ کی حد ہے جو کہ آترائز کیا کس نے شیئر ہولڈرز نے اور ریگولیٹر یعنی ایس ای سی پی نے کہ آپ اس حد تک جو ہے وہ شیئرز جو ہیں حصص جو ہیں وہ تقسیم کر سکتے ہیں یا جاری کر سکتے ہیں ریگولیٹر گو آپ کو یہ نہیں کبھی کہے گا کہ جی آپ اس حصص کو اس شیئر کیپٹل کو بڑھائیں یا کم کریں آپ اگر خود بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی درخواست دیں گے اس کا ریزولوشن ایک پاس ہوتا ہے ایک فیصلہ کیا جاتا ہے شیئر ہولڈرز میں کہ ہم اس مدت اس اس, اس حد کو جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں تو ایس سی سی پی اس کی اجازت دے دیتا ہے اس کی وجہ بھی بیان کرنی پڑتی ہے کہ کیوں ہم یہ حد کو انکریز کرنا چاہتے ہیں ڈیکریز کرنے کی جہاں بات ہے تو اس کے لیے ایک اور طریقہ کار ہے اس پہ میں اس وقت جو ہے وہ کوئی بات نہیں کریں گے ہم وہ آئندہ کسی لیکچر کے اندر جہاں پہ کہ کیپٹل جو ہے اس کو ڈیکریز کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس کا ذکر ہم کسی آئندہ لیکچر میں کریں گے اس وقت تو صرف یہ بات ہے کہ جو بھی آپ نے سرمایہ ڈالنا ہے فرض کیجئے آپ کمپنی بنانا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ جی اگلے دو سال میں تین سال میں چار سال میں جتنے بھی سالوں میں ہم نے پانچ کروڑ روپیہ دو کروڑ روپیہ دس لاکھ روپیہ پندرہ لاکھ روپیہ کا سرمایہ اس کمپنی میں ٹوٹل رکھنا ہے یہ آج کے ایسٹیمیٹ کی حساب سے ہے بات تو آپ وہ فگر جو ہے وہ میمورینڈم آف ایسوسن میں لکھ دیتے ہیں کہ جی اس کمپنی کا ٹوٹل سرمایہ حد ٹوٹل سرمایہ آترائز شیئر کیپٹل جو ہے وہ اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ روپیہ ہوگا جو یہ حد مقرر کی اسی میں سے آپ شیئرز جاری کرتے ہیں شیئرز جو ہیں وہ آپ کے آپ نے اس ٹوٹل سرمایہ کے مختلف حصے کر دیے کہ جی مثلا اگر دس لاکھ کا شیئر کیپٹل ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ایک شیئر کا کی قیمت جو ہے وہ سو روپیہ ہے تو دس لاکھ ڈیوائڈیڈ بائی سو جو ہے وہ آپ کے اتنے شیئرز جو ہیں وہ بن جائیں گے یعنی دس ہزار شیئرز جو ہیں وہ بن جائیں گے تو دس ہزار شیئرز سو روپے کے ویلیو کے آپ کی کمپنی کے ہوں گے جس کا ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ دس لاکھ روپیہ بنے گا تو اس طریقے سے ٹوٹل شیئر کیپٹل جو اس کمپنی میں آنا ہے آترائز شیئر کیپٹل اس کا ذکر میمورینڈم میں کیا جاتا ہے اور ہر شیئر کا ویلیو جو ہے اور ٹوٹل نمبر آف شیئر اس حد کے حساب سے آپ میمورینڈم میں ساتھ لکھتے ہیں تو یہ بات ہو گئی کہ جی اب اگر آپ یہ سارے جاری کر دیتے پورا وہ شیئر کیپٹل آج ہی اکٹھا کر لیتے ہیں یعنی وہ دس ہزار شیئر آپ ایشو کر دیتے ہیں جاری کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آترائزڈ کیپٹل اور ایشوڈ کیپٹل جاری شدہ کیپٹل جو ہے اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ ایک جیسی ہوگی آپ کی لائبلٹی آپ کے شیئر ہولڈرز کی لائبلٹی جو مالکان ہیں اس کمپنی کے جو اس میں سا ڈال رہے ہیں ان کی لائبلٹی اب اس آترائزڈ کیپٹل یا جاری شدہ کیپٹل کی حد تک ہے وہ اگر فرض کر لیجئے کہ جی آپ نے دس لاکھ میں سے صرف پانچ لاکھ روپیہ جو ہے وہ ایشو کیا ہے جاری کیا ہے شیئر کیپٹل کے طور پہ ایشوڈ شیئر کیے ہیں ایشو کیے ہیں تو پھر لائبلٹی ممبرس کی پانچ لاکھ کی حد تک ہے نہ کہ دس لاکھ تک تو جتنا شیئر کیپٹل آپ ایشو کریں گے صرف اس حد تک آپ کی لائبلٹی ہے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے اس لحاظ سے لمیٹڈ کمپنی کا جو کانسپٹ ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے کہ جی شیئر کیپٹل جو ہے اس کے حساب سے ہم نے جو ہے وہ ایشوڈ شیئر کیپٹل کے حساب سے اپنی لائبلٹی کو لمٹ کر دیں company limited by guarantee means having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively thereby undertake to contribute to the ایس of the company in the event of its winding up یہ کمپنیز آرڈیننس سیکشن ٹ سب سیکشن نائن کے اندر ڈیفینیشن دیا ہوا کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی کا اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جو تمام لوگ ایک کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی بنانا چاہتے ہیں وہ ایک اگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اتنے اتنے اماؤنٹ کا کو گارنٹی کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیں گے اگر کمپنی خسارے میں چلی گئی نقصان میں چلی گئی یا اس کو بند ہونا پڑ گیا تاکہ اس کمپنی کی تمام لائبلٹیز جو ہیں وہ میٹ ہو سکے ان کو ادا کیا جا سکے اور اس طریقے سے ان تمام ممبرز کی لائبلٹی جو ہے گارنٹی کے تحت پیسہ وہ چاہے اس گارنٹیڈ اماؤنٹ سے کم ڈال لیں ایکچوئل جو کیش میں پیسہ دیں چیک کے ذریعے پیسہ کمپنی کو دیں گے یا کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالیں گے وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کم ہو لیکن ساتھ وہ گارنٹی اپنی دے رہے ہیں کہ جناب اگر اس قسم کی صورت ہوئی کہ کمپنی کو ختم کرنا پڑا تو ہم جتنا ہمارا گارنٹی کا اماؤنٹ ہے اس حد تک ہم مزید پیسے دیں گے تو یہ بات کمپنیز لمیٹڈ بائی گارنٹی کے حوالے سے ہے اور لائبلٹی آبیسلی نہ صرف جو کیش آپ نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اس حوالے سے بلکہ جو اماؤنٹ گارنٹی کیا ہے اس حوالے سے لمیٹڈ ہے پانچ روپے اگر آپ نے کیش میں دیے ہیں اور پانچ کروڑ روپے کے ساتھ گارنٹی کی ہے تو آپ کی ٹوٹل لائبلٹی کی حد جو ہے وہ پانچ کروڑ پانچ روپے ہوگی اگر کمپنی بند ہو جاتی ہے یا بند ہو جانے کا اس کا خدشہ ہوتا ہے company limited by guarantee may اور may not have a paid capital یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی اس کا کیپٹل یا شیئر کیپٹل ہو آپ کیش پہ بھی دے سکتے ہیں یا صرف گارنٹی سے بھی کام چل سکتا ہے تو یہ بات ہوئی کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی حوالے سے اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ جی جو limited companies limited by shares ہیں ان کی اقسام کیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی کہ اس میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں پبلک لسٹڈ کمپنیز ہیں سنگل ممبر کمپنی ہیں اور جو پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں اس میں پبلک لسٹڈ کمپنی ہے اور پبلک انلسٹڈ کمپنی تو تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پانچ مختلف قسم کی لمیٹڈ کمپنیز ہو گئی لسٹڈ کمپنی میں نے پچھلی مرتبہ بھی سمجھایا تھا کہ وہ ہے جن کے حصص اسٹاک ایکسچینج پہ ٹریڈ ہوتے ہیں انلسٹڈ کمپنی وہ ہے جس کے حصص اسٹاک ایکسچینج پہ ٹریڈ نہیں ہوتے لیکن بنائی اس لیے گئی کہ جی اس میں کسی نہ کسی اسٹیج پہ پبلک کی شرکت ہوگی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی وہ ہے جس میں کہ پبلک کے شیئرز نہیں ہوں گے وہ ایک فیملی کی ہو سکتی ہے خاندان کی ہو سکتی ہے ایک لمیٹڈ نمبر آف انڈیویجلس کی ہو سکتی ہے کچھ افراد کی ہو سکتی ہے تو یہ بات ہے اور ون ممبر کمپنی جو ہے اس کے بارے میں بھی میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ یہ اس کا مقصد کیا تھا اور یہ ایک فرد جو ہے وہ تشکیل دے سکتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس پہ کمپنیز آرڈیننس کی تمام شکیں جو ہیں علاوہ بورڈ آف ڈائریکٹرز وغیرہ کے وہ اس پہ لاگو ہوں تو یہ کمپنیز کی مختلف اقسام ہیں اب کمپنی بنتی کیسے company section fifteen sub section one companies ordinance کے حوالے سے پبلک کمپنی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تین یا تین سے زیادہ افراد جو ہیں وہ جو میمورینڈم کو دستخط کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ کمپنی بنا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میمورینڈم میں دستخط کریں اور جو دوسری ریکوائرمنٹس ہے آرڈیننس کی کمپنیز آرڈیننس کی ان ریسپیکٹ آف رجسٹریشن وہ پبلک کمپنی بنا سکتے اور پرائیویٹ کمپنی کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک یا ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے سے جیسے کہ پبلک کمپنی کے اندر وہ اکٹھے ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے لیے کو بنا سکتے ہیں کچھ کمپنیز یا کاروبار ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہمیں کسی اور ادارے سے ایس سی سی پی کے علاوہ کسی اور کے پاس جانا پڑتا ہے یا کوئی پہلے کوئی پرمیشن لینی پڑتی ہے پھر اس کے بعد ہم جی ہاں اس قسم کے ادارے موجود ہیں اور یہاں ہم آپ کو ایک فہرست جو ہے اس قسم کے اداروں کی جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ جی بینکنگ کمپنی ہے بینکنگ کمپنی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اجازت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے بعد ہمارے پاس نان بینکنگ فائنانس کمپنیز ہیں اس میں securities and exchange commission of Pakistan جو ہے اس کی اجازت ضروری ہے سیکیورٹی سروس پرووائڈنگ کمپنی اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے منسٹری آف انٹیریئر سے جو ہے اس بات کی اجازت لی جائے کہ جناب ہم یہ سیکیورٹی گارڈ سروسز جو بہت ساری ہیں اس کے پاس منسٹری آف انٹیریئر کی اجازت ہونی چاہیے تو تب آپ وہ کمپنی بنا سکتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے ایک بروکریج ہاؤس یعنی اسٹاک بروکرز یہ جو لوگ اسٹاک ایکسچینج پہ کام کرتے ہیں جن کے تھرو میں آپ اور لوگ جو ہیں وہ حصص خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں وہ اگر کمپنی بنانا چاہتے ہیں یا سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اسٹاک ایکسچینج کی جو ہے وہ پرمیشن جو ہے وہ بھی آتی ہے اس کے بعد منی ایکسچینج کی کمپنیز ہیں اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پرمیشن درکار ہے جو ایسوسن یا company not for profit under section forty two of the companies ordinance بنی ہے اس میں پہلے securities and exchange commission of Pakistan سے لائسنس ایک لینا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد کمپنی بنتی ہے اگر آپ سیکشن فورٹی ٹو کے تحت ہی ایک ٹریڈ آرگنائزیشن ہے F P C C I ہے مثال کے طور پہ تو وہ جو ہے وہ اگر سیکشن فورٹی ٹو کے تحت رجسٹر ہونا چاہیں تو ان کو سب سے پہلے لائسنس جو ہے وہ لینا پڑتا ہے پرمیشن لینی پڑتی ہے منسٹری آف کامرس سے جب یہ وہ پرمیشن لے لیں گے تو پھر اس کے بعد کمپنی کی فارمیشن کا معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا اب ہم بار بار ذکر کرتے رہے ہیں پچھلی لیکچر میں بھی یہ بار ذکر کیا کئی بار کیا اس لیکچر میں بھی ابھی تک جو ہے وہ ہم ذکر میمورینڈم آف ایسوسن کا کرتے ہیں تو یہ میمورینڈم آف ایسوسن جو ہے یہ کیا چیز ہو اور اس کی اہمیت کیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ میمورینڈم آف ایسوسیشن جو ہے یہ ایک اگریمنٹ ہے کن کے درمیان ان لوگوں کے درمیان جو کمپنی بنائے نہ چاہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کچھ لکھا جائے گا اس میں کمپنی کا نام لکھا جائے گا کمپنی کا نام جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے کیا جو میں نے نام سوچا میں وہی رکھ سکتا ہوں نہیں اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جی آپ جس وقت کوئی کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو آپ پھر securities and exchange commission of Pakistan کو درخواست دیتے ہیں جو کہ درخواست اب آن لائن یعنی کمپیوٹر پہ آپ ان کی ویب جا کے ویب سائٹ پہ وہاں پہ آپ وہ درخواست جو ہے دے سکتے ہیں اور آپ کو فوری طور پہ وہ اس بات کا یہ بات بتا دیتے ہیں کہ جو نام آپ کمپنی کا رکھنا چاہتے ہیں وہ نام اویلیبل ہے یا نہیں کیونکہ اگر کسی اور نے اسی وہی نام رکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ دو ناموں کی ایک کمپنی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جی اگر دو لوگ ایک ہی نام سے کاروبار شروع کر دیں گے تو جو ان کمپنیز کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ کمپنی اے کون سی والی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا کمپنی اے کس والی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس لیے ایک نام سے آپ دو کمپنیز نہیں کر سکتے اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے وہ اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے آپ کو اجازت دیتا ہے کہ سملر نام نہیں ہونا چاہیے کسی دوسری کمپنی کے حساب سے ایک جیسا نام نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس میں مثلا لفظ نیشنل یا انٹرنیشنل یا اور کچھ ہوتے ہیں وہ نہیں آ سکتے انلیس کوئی اس کی خاص وجہ ہو تو نام پہلے آپ جو ہے وہ لے کے آپ کرتے ہیں وہ اس میں میمورینڈم میں لکھا جاتا ہے اس میمورینڈم جو کہ ایک اگریمنٹ آپ سمجھ لیں جو پروموٹرز ہیں اس کمپنی کے جو سبسکرائبرز ہیں اس کمپنی کے ان کے درمیان یہ ایک اگریمنٹ میجر اگریمنٹ ہوتا ہے اور اس کو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ دستخط کرتے ہیں اور فارمیشن جس وقت کمپنی کی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت سب سے پہلے نام لینے کے بعد یہ ڈاکیومنٹ جو ہے یہ تیار کیا جاتا ہے اس ڈاکیومنٹ میں کمپنی کا نام جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے لکھا جاتا ہے اس کے بعد اس ڈاکیومنٹ کے اندر دوسری چیز جو لکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی کمپنی کس پروونس میں رجسٹر ہو رہی ہے اس کا رجسٹرڈ آفس اب یہاں پہ بھی دو قسم کے کمپنی کے آفیسز ہوتے ہیں ایک رجسٹرڈ آفس ہوتا ہے ایک ہیڈ آفس ہوتا ہے رجسٹرڈ آفس جو ہے اس کا ذکر میمورینڈم میں آتا ہے کہ جی یہ رجسٹرڈ آفس جو ہے یہ فلانے پروونس میں ہوگا اور وہ رجسٹرڈ آفس جو ہے وہ اسی پروونس میں رہ سکتا ہے کسی دوسرے پروونس میں شفٹ نہیں ہو سکتا ہیڈ آفس آپ کی کمپنی کا کسی دوسرے پروونس میں کھولا جا سکتا ہے فیکٹری آپ کی کسی تیسرے پروونس میں کھولی یا بنائی جا سکتی ہے تو میمورینڈم آف ایسوسیشن کی حد تک آپ کا رجسٹرڈ آفس جس پروونس میں ہونا ہے اس کا ذکر کیا جانا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ جی، اس کمپنی نے کیا کچھ کر, کام کرنے ہیں جن کو آبجیکٹوز کہا جاتا ہے اس میں ایک مین آبجیکٹو ہوتا ہے اور باقی جو ہیں اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اینسلری یا ایڈیشنل آبجیکٹوس ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کا مین آبجیکٹو کمپنی بنانے کا یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسٹائل یان بنانا ہے اب ٹیکسٹائل یان بنانے کے لیے آپ کو بلڈنگز بھی بنانی پڑیں گی تو بلڈنگ بنانے کی اجازت بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس لونز لینے کی اجازت بھی ہونی چاہیے آپ کو مشینری خریدنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے آپ کو وہ مال جو بنا رہے ہیں آپ اس کے لیے را مٹیریل خریدنے کی اجازت ہونی چاہیے لیبورٹریز سیٹ اپ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اگر آپ اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ کسی آؤٹ لیٹ کے ذریعے اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آپ شاید اجازت تو یہ تمام مقاصد مختلف قسم کے جو ہیں وہ مین آبجیکٹو جو ہے کہ جی آپ نے ٹیکسٹائل یان بنانا ہے دھاگا بنانا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے جو باقی تمام ضروریات ہیں ان کا ذکر بھی اس میمورینڈم میں آتا ہے اور ان تمام چیزوں کو آبجیکٹوز کہا جاتا ہے اب اگر یہ ٹیکسٹائل کمپنی جو ہے یہ جان بنانے والی کمپنی یا دھاگا بنانے والی کمپنی کل فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم نے یہاں ہوائی جہاز بھی بنانا ہے تو ہوائی جہاز وہ نہیں بنا سکے گی وہ صرف دھاگا بنا سکتی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دھاگے کے علاوہ وہ کہے کہ جی اب ہم نے کپڑا بھی یہاں پہ ویو کرنا ہے اور کپڑا ویو کرنے کے بعد اس کی فنشنگ بھی یہاں پہ کرنی ہے اس کی ڈائنگ بھی کرنی ہے اس کی پرنٹنگ بھی کرنی ہے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اس کے ساتھ ہم نے کپڑا کپڑا جو ہم بنا رہے ہیں اس سے ہم نے گارمنٹس بھی بنانے ہیں تو یہ تمام کام جو ہیں یہ بھی کیے جا سکتے ہیں اور میمورینڈم کے آبجیکٹوس کے اندر چینجز با اجازت securities and exchange commission Pakistan کے آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ جو تمام شیئر ہولڈرز ہیں وہ اپنی میٹنگ کریں اس میٹنگ میں ایک ریزولوشن پاس کریں کہ جناب ہم یہ یہ اڈیشنل کام کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ کام میمورینڈم میں پہلے سے درج درج نہیں ہیں تو ان کو درج کرانے کی درخواست دی جاتی ہے جو کہ ایس سی پی ریویو کرنے کے بعد اس کی منظوری دیتی ہے تو یہ ہو گئی بات کہ جی میمورینڈم ایسوسیشن میں تین کلوز ہم نے کہے ایک ہم نے کہا کہ نام دوسرا ہم نے کہا کہ کس پروونس میں رجسٹرڈ آفس ہوگا تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آبجیکٹوز اور چوتھا یہ کہ جی اس کے شیئر کیپٹل جس کا میں پہلے ذکر کر رہا ہوں authorised share capital maximum amount جو ہے جو اس وقت ہمارے حساب سے میکسیمم سب حد جو ہے ہمارے سرمایہ لگا سرمایہ اس کمپنی میں ڈالنے کی اس کا اماؤنٹ کیا ہے اور وہ کس طریقے سے شیئرز کے اندر حصص کے اندر تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصص جو ہے اس کا ایک ویلیو جو ہے دس روپے ہے سو روپے ہے جو بھی ویلیو ہے وہ اس کا ایک حصص کا کیا ہوگا وہ اس میں لکھنا پڑتا ہے جیسے میں نے یہ چار پانچ چیزیں جو ہیں چار چیزیں جو ہیں یہ آپ ایک دفعہ میمورینڈم میں لکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر میمورینڈم پہ دستخط ہوتے ہیں سبسکرائبرز کے پروموٹرز کے لیے اس کے اس کا علیحدہ ایک کاغذ ساتھ لگایا جاتا ہے کہ جی یہ تمام لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی یہ کمپنی بنائیں گے اور اس پہ کیپٹل لیں گے اور اس وقت کمپنی بناتے وقت جو ہے وہ اتنا اتنا شیئرز جو ہیں وہ لے رہے ہیں فیکس ایک شیئر لے رہے ہیں ایک سو شیئر لے رہے ہیں کیونکہ جتنے وہ شیئرز کمپنی بنانے کے وقت لیں گے اس سے پھر آگے حساب چلے گا اور اس سے آگے جو ہے آئندہ جب کوئی شیئرز آپ ایشو کرنا چاہیں گے یا جاری کرنا چاہیں گے اس ٹوٹل لمٹ کے ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ نے میمورینڈم میں رکھ دی تو وہ پھر اسی تناسب سے ایشو ہوں گے جس تناسب سے انہوں نے کمپنی بناتے وقت شیئرز جاری کیے تھے اگر ایک ایک ایک شیئر سب کو دیا گیا تھا تو آئندہ سب کو ایکولی شیئرز ایشو ہوں گے اگر تناسب مختلف ہے تو پھر جو تناسب ہوگا اس کے حساب سے شیئرز آئندہ ایشو ان کو ہوں گے تو یہ بات یاد رکھیے گا میمورینڈم کے جو میمورینڈم میں جو آبجیکٹو لکھے جا رہے ہیں وہ آبجیکٹو جیسے میں نے کہا آپ کو اس بات کمپنی کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ تمام کام جو ہے وہ کر سکے اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جو کہ ان آبجیکٹوز میں لکھا نہیں ہوا تو وہ اس اجازت کے باہر ہو جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے الٹرا وائرس الٹرا وائرس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت کے بغیر یا حدود سے باہر تو کوئی کمپنی ایسا ایکٹ نہیں کر سکتی یا ایسی چیز نہیں کر سکتی جو اس کے آبجیکٹوز میں نہیں لکھا ہوا سو so, جس وقت میمورینڈم آف ایسوسیشن بنایا جاتا ہے اور جس وقت یہ آبجیکٹو لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ تمام آبجیکٹوز کمپنی چلانے کے لیے کمپنی کا کام آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ اس میں تحریر ہو کئی دفعہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو شاید آئندہ لونز لینے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ نہیں لکھتے کہ وہ لون لے سکتے ہیں اب اگر اس میں آبجیکٹو میں نہیں لکھا ہوا کہ لون لے سکتے ہیں تو وہ کمپنی جو ہے وہ کسی سے لون نہیں لے سکتی اس وقت تک کہ جب تک اس کے آبجیکٹو میں یہ چیز شامل نہ ہو جائے کہ جی آپ کو لون لینے کی بھی اجازت ہے تو یہ بات بہت احتیاط سے ہمیں دیکھنی چاہیے خاص طور پہ وہ لوگ جو کمپنی فارم کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ وہ تمام مقاصد وہ تمام چیزیں آبجیکٹوز میں لکھی جائیں کہ جن کو ہم نے استعمال کرنا ہے اپنے مین آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اب اسٹینڈرڈ کانٹینٹس جو میمورینڈم کے اور کمپنیز آرڈیننس کے اندر بھی ان کی تفصیل دی گئی ہے بلکہ کمپنیز آرڈیننس کے اندر ایک سجیسٹڈ میمورینڈم کی شکل بھی ہے جو دیکھی جا سکتی ہے جو کلوز ہیں وہ کلوز سکسٹین یا سیکشن سکسٹین سیونٹین اور ایٹین ہیں جن کا حوالہ کمپنیز آرڈیننس میں موجود ہے میمورینڈم کے پوائنٹ سے ویو سے کہ name of the company place of registered office of the company objects of the company اور اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہو یا ٹریڈنگ کے لیے آپ نے کمپنی بنائی یعنی آپ کچھ مینوفیکچر نہیں کرنے چاہ رہے بلکہ صرف مال امپورٹ ایکسپورٹ کرو گے تو پھر یہ بھی لکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کہاں وہ یا کن علاقوں میں پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر بھی آپ ایکسپورٹ کرو گے یا بھیجو گے مال یا نہیں بھیجو گے یا کیا کرو گے وہ علاقے یا ٹریٹریز جو ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی بھیجو گے یا کہیں دنیا میں دنیا سے کہیں سے بھی آپ امپورٹ کرو گے اور وہ پاکستان میں مال بیچو گے یہ چیز بھی لکھنی ضروری ہو جاتی اب کمپنیز لمیٹڈ بائی شیئرز کے حوالے سے پھر بات کرتے ہیں کیونکہ سرٹن کلاز صرف اس کو اپلیکیبل ہوتے ہیں اس میں پھر وہی کہ جی the memorandum shall state that the liability of the members is limited this must be stated یہ میمورینڈم میں ایک پانچواں کلوز جو ہے یہ موجود اس کے بعد ٹوٹل شیئر کیپٹل کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جی وہ آترائز شیئر کیپٹل جو ہے وہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ کہ جی وہ شیئرز کن کن کتنے حصوں میں ڈیوائڈ ہیں اور ہر حصے کا جو ہے وہ ویلیو کیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ حصوں کے مختلف ویلیوز ہوں ہر حصے کا ویلیو سیم ہوگا دس روپے سو روپے پچاس روپے جو بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں گے آپ اور ہر حصص کا ویلیو جو ہے وہ ایک جیسا ہوگا جیسے میں نے پہلے ارض کی اگر دس لاکھ آپ کا ٹوٹل آترائز شیئر کیپٹل ہے اور سو روپیہ ہر اس شیئر کا ویلیو ایک شیئر کا ویلیو ہے تو ٹوٹل شیئرز جو ایشو ہوں گے وہ دس ہزار شیئرز جو ہیں وہ ایشو ہوں گے تو یہ بات جو ہے یہ پھر میمورینڈم کے اندر کم از کم ایک شیئر کمپنی فارمیشن کے وقت ہر پروموٹر یا ہر سبسکرائبر یا ہر وہ شخص جو وہ کمپنی بنانا چاہ رہا ہے اس کو لینا پڑیں گے کم از کم ایک شیئر ایک سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن ایک شیئر جو ہے وہ منیمم اماؤنٹ ہے اور اس کا ذکر بھی وہ جو ایکسٹرا یا اڈیشنل کاغذ میں نے کہا تھا کہ آبجیکٹوز کے ساتھ لگا ہوتا ہے میمورینڈم کے اندر اس میں یہ تحریر کیا جاتا ہے اور جہاں پہ ان سب سبسکرائبرز کی ان سب پروموٹرز کے نام ان کے پتے ان کی بلدیت ان کا آکوپیشن اور ان کے دستخط موجود ہوتے ہیں وہاں پہ number of shares that they have taken up اور اگریڈ ٹو ٹیک اپ وہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے کمپنیز لمیٹڈ بائی گارنٹیز ہم نے ذکر کیا میمورینڈم پھر اسٹیٹ کرے گا کہ جی liability of the members is limited ہر ممبر کی حد جو ہے لائبلٹی کی وہ اس میں تحریر کی اگر کمپنی کا شیئر کیپٹل ہے تو total share capital with which the company proposes to be registered along with its division جیسے کہ ابھی ہم نے limited company limited by shares کی بات کی جیسے اس کے کیس میں ویسے اس کیس میں بھی اگر کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے اور اس کا شیئر کیپٹل ہے جو کہ رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ شیئر کیپٹل بھی رکھنا چاہتے ہیں تو شیئر کیپٹل اسی طریقے سے اس کی حد اور اس کے حصص اور ہر حصے کی کا ویلیو جو ہے وہ لکھنا پڑے گا اور وہ ویلیو جو ہے وہ مختلف نہیں ہو سکتا ایک جیسا ویلو ہر حصے کا ہوگا اور ہر ممبر جو ہے وہ ایک شیئر جو ہے وہ لے گا فارمیشن کے وقت کمپنی کی فارمیشن کے وقت اور اس کا ذکر جو ہے وہ میمورینڈم میں کیا جاتا ہے اب اس کے علاوہ یہ تو ہوئی میمورینڈم کی بات لیکن میمورینڈم کے ساتھ ایک اور ڈاکومینٹ بھی ہوتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے آرٹیکلز آف ایسوسیشن میمورینڈم ایک لیدر ڈاکومینٹ ہے جس میں آبجیکٹوز کمپنی کے لکھے گئے جس میں اس کے رجسٹرڈ آفس لکھا گیا جس میں اس کا نام لکھا گیا جس میں اس کی ٹوٹل شیئر کیپٹل جو کہ وہ ایشو کر سکتا ہے اس کا ذکر کیا گیا اور اس کی ڈویژنس کا ذکر کیا گیا اور یہ بات تحریر کی گئی کہ جی اس کی لائبلٹی اس کے شیئر ہولڈرز کی لائبلٹی لمیٹڈ ہے یہ چیزیں میمورینڈم میں ذکر کیا گیا اس کے علاوہ اب آرٹیکلز آف ایسوسیشن یہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن جو ہیں یہ کیا چیز ہے یہ بھی ڈاکیومینٹ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنا میمورینڈم ہے اب اس آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں ہم کیا چیز لکھتے ہیں آئیے یہ اب اس کی طرف چلتے اس میں بیسکلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کمپنی کا کاروبار کس طریقے سے چلائیں گے آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے اندر کہ کمپنی میں کاروبار رے کمپنی جو ہے کاروبار کمپنی جو ہے وہ کس طریقے سے چلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ڈسیشنز کون لے گا شیئرز کیسے ایشو ہوں گے شیئر ہولڈرس اگر پچاس ہیں پانچ سو ہیں ہزار ہیں ان کی میٹنگز کیسے ہوں گی ان کے حقوق کیا ہیں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ کیسے الیکٹ ہوگا اس کے فرائض کیا ہیں جو چیف ایگزیکٹو ہے کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو کمپنی کا جو ہے اس کے فرائض کیا ہیں اس کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں وہ کس کو جواب دے ہوگا اگر چیئرمین ہے کمپنی کا تو کیا وہ صرف chairman of the board of directors ہے یا وہ چیئرمین جو ہے اس کی بھی کوئی ریسپانسبلٹیز ہیں ادر دین کہ جی وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ یا شیئر ہولڈرز کی میٹنگ پہ وہ چیئر کرے گا میٹنگ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ آرٹیکلز آف ایسوسن میں لکھی جاتی ہیں شیئر جاری کرنے کا طریقہ مزید شیئر جاری کرنے کا طریقہ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اس میں لکھی جاتی ہیں اور اس کی تفصیل جو ہے ان تمام چیزوں کی تفصیل جو ہے یہ کمپنیز آرڈیننس میں موجود ہے کمپنیز آرڈیننس کے اندر جو اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہے آرٹیکلز آف ایسوسیشن کا وہ کمپنیز آرڈیننس کے فرسٹ شیڈیول میں وہ تحریر ہے اور وہ جب آپ وہ کتاب خرید لیں گے تو اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ اپنے آرٹیکلس آف ایسوسیشن بھی بنا سکتے ہیں پرووائڈیڈ کوئی ایسی بات آپ اس میں نہ لکھیں جو کہ قانون as per the companies ordinance میں جس کی اجازت پہ نہ ہو یا جس پہ ممانعت ہو اس کے علاوہ آپ اپنے آرٹیکلس جس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں مثلا یہ ہے کہ جی اگر چیف ایگزیکٹو کو آپ کچھ پاورز دینا چاہتے ہیں بورڈ کے تھرو دینا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس میں لکھ دیتے ہیں بورڈ کے پاس کیا پاور ہونی چاہیے وہ آپ لکھ دیتے ہیں تو یہ ارینجمنٹ جو ہے یہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے اندر کیا جاتا ہے اور یہ تحریر کیا جاتا ہے اور پھر وہ تمام لوگ جو اس آرٹیکل جو میمورینڈم میں جنہوں نے دستخط کیے وہی لوگ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے اندر جو ہے وہ بھی دستخط کرتے ہیں کیونکہ کمپنی تو وہ لوگ بنا رہے ہیں لہذا جنہوں نے میمورینڈم آبجیکٹوز وغیرہ اسٹیٹ کیے میمورینڈم میں آبجیکٹو اسٹیٹ کیے وہی لوگ اب یہ بھی لے آؤٹ کر رہے ہیں یا سیٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے اندر کہ اس کمپنی کو چلانے کے لیے نظام کیا ہوگا اس کو فیوچر کیپٹل ایشو کرنے کا کیا طریقہ ہوگا اس کی میٹنگز بلانے کا کیا طریقہ ہوگا اس کے آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کا کیا طریقہ ہوگا اس کے اکاؤنٹس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے اندر لکھ دی جاتی اب memorandum of association of a company limited by shares یہ ٹیبل بی ہے فرسٹ شیڈیول کا جو کہ کمپنیز آرڈیننس کے اندر ہے آرٹیکلز آف ایسوسیشن جو کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرس ہے اس کا ایک فارمیٹ جو ہے وہ ٹیبل اے کہلاتا ہے فرسٹ شیڈیول کے اندر companies ordinance memorandum and articles of association of a company limited by guarantee and not having a share capital وہ اسٹینڈرڈ فارمیٹ جو ہے وہ ٹیبل سی فرسٹ شیڈیول کے اندر موجود memorandum and article of association of a company limited by guarantee and having a share capital اس کا format table D first schedule کے اندر موجود ہے تو اب فارمیشن کمپنی کے اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جی ایک طرف میمورینڈم بھی بننا ہے ہم نے آرٹیکل بھی بنانے ہیں ہم نے نیم اویلیبلٹی نام جو ہے اس کے لیے بھی اپروول لینی ہے سب سے پہلے نام کی اپروول ہے یہ سٹیپس ہیں جو کہ کمپنی بنانے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں نمبر ایک کہ جی سب سے پہلے آپ اپروول لیجئے کہ آپ کیا کمپنی کا نام رکھنا چاہتے ہیں اور یہ اپروول جو ہے یہ ایس سی سی پی دیتا ہے اس کے بعد آپ میمورینڈم اور آرٹیکلس آف ایسوسی ایشن جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ریٹرنز جو ہیں جو کہ ریکوائرمنٹ لیٹ ڈاؤن ہے اور ایس سی سی پی کی طرف سے ہے اور کمپنیز آرڈیننس میں اس کا ذکر ہے وہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ میٹ کرتے ہیں اور وہ کاغذات تمام کے تمام جو ہیں وہ ایس سی سی پی کے پاس جمع کراتے ہیں ایس سی سی پی ان ڈاکیومینٹس کو اسکروٹنائز کرتا ہے اور پھر آپ کو رجسٹریشن آپ کی اپروو کر دیتا ہے رجسٹریشن کی اپروول جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ایک جاری کرتا ہے ایس سی سی پی کہ آپ کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جیسے ہمارے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبرز ہیں اسی طریقے کے ہر کمپنی کا ایک نمبر ہوتا ہے ایک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے کہ یہ کمپنی فلا تاریخ کو اس کو اجازت دی گئی وجود میں آنے کی یہ سرٹیفکیٹ آف ان کارپوریشن جو ہے یہ بیسکلی وہ برتھ سرٹیفکیٹ ہے جس سے کمپنی وجود میں آتی ہے جب تک یہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن حاصل نہ کر لیا جائے اس وقت تک آپ اس کمپنی کے نام پہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے آپ اس کمپنی کے نام پہ کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے اور کوئی کسی قسم کی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے ہاں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کاروبار کرنے کے لیے کوششیں آپ شروع کر دیتے ہو کمپنی کے لیے درخواست آپ نے بنانے کے لیے دے دی ہوئی ہے کاغذات جمع کرا دیے لیکن ابھی تک سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن آپ کو ملا نہیں تو اس وقت تک یہ کمپنی اور اس کو جو ہے پروپوزڈ ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ پروپوز کی ہوئی ہے ہم نے ہم نے اس کے لیے درخواست دی ہوئی ہے تو اس کی نوعیت جو ہے وہ وہی رہتی ہے وہ کمپنی وجود میں نہیں آئی بینک اکاؤنٹ آپ نہیں کھول سکیں گے اس کا کانٹریکٹ اگر آپ سائن کرنا چاہتے ہیں کسی پروپوز کمپنی کے تو وہ پروپوز کے نام سے ہو سکتا ہے جس کو بعد میں وہ کمپنی اڈاپٹ کرے گی کہ ہاں جی یہ ہم نے کمپنی بننے سے پہلے ایک کانٹریکٹ کیا تھا اس کو جو ہے اب ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ریسپانسبلٹیز لائبلٹیز وغیرہ جو ہیں وہ سب اب اس کمپنی کی ہے تو سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن جب تک مل نہ جائے اس وقت تک کوئی کاروبار کمپنی کے نام سے نہیں کیا جا سکتا آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں ہم نے کہا کہ ذکر ہے کہ کمپنی کی اندرونی کاروائی جو ہے وہ کس طریقے سے چلائی جائے گی اب ظاہر ہے کہ جو شیئر ہولڈرس ہیں وہ روزانہ کمپنی میں نہیں آ سکتے وہ کام اور کمپنی کا پرفارمنس اس کا تجزیہ کب کریں گے اپنی رائے سے مینجمنٹ کو کب آگاہ کریں گے اور کیسے کریں گے اور جو مینجمنٹ ہے وہ کیسے ملے گی اب یہ تمام کام جو ہے یہ کام مختلف قسم کی میٹنگز جو ہیں جن کا ذکر آرڈیننس کے اندر ہے اس کے ذریعے کیا جاتا ہے اور بیسکلی علاوہ بورڈ آف ڈائریکٹرس کے یعنی وہ لوگ جن کو شیئر ہولڈرز نے مینجمنٹ کے لیے الیکٹ کیا ہے یا نامنیٹ کیا ہے یا سلیکٹ کیا ہے ان کو ان کی میٹنگ جو بورڈ آف ڈائریکٹرس کی میٹنگ کہلاتی ہے اور کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ شیئر ہولڈرس اپنے میں سے ہی ڈائریکٹرس کو الیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ کوئی ان کی سلیکشن کا یا نامینیشن کا یا اس قسم کے کہ جی حاجی صاحب یہ ہو گئے ایسے نہیں باقاعدہ ووٹنگ کے ذریعے ان کو بورڈ پہ لایا جاتا ہے تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے ابھی جہاں تک شیئر ہولڈرز کی میٹنگ کا تعلق ہے تو اس میں کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے تین قسم کی میٹنگز ہیں ایک تو ہے جس کو ہم اسٹیچوٹری میٹنگ کہتے ہیں یہ اسٹیچوٹری میٹنگ کا حوالہ کمپنی کی فارمیشن کے بعد اور پہلی میٹنگ جو ہے شیئر ہولڈرز کی اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور اس کے بعد جو چیز جو ریگولر بیسس پہ ہوتی ہے وہ اینوئل جنرل میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی خاص مسئلہ شیئر ہولڈرز کی رائے سے جس کو طے کیا جانا ہے ان کی مرضی سے طے کیا جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں extraordinary general meeting company کی بلانی پڑتی ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ statutory meeting annual general meeting اور ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ میں کیا فرق ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیچوٹری میٹنگ جو کہ section 157 fifty seven of the companies ordinance کی ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے لیے وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ اسٹیچوٹری میٹنگ اس تاریخ سے کہ جس تاریخ سے ان کمپنیز کو یا ایسی کمپنیز کو اجازت ملی ہے کام شروع کر دینے کی اس تاریخ سے تین سے چھ مہینے تک وہ میٹنگ اپنی پہلی وہ جو ہے وہ ہولڈ کرے گی اب ہم نے بات کی تھی کہ جو پبلک کمپنی ہے یا لمیٹڈ کمپنی جو ہے اس کو ایک سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ملتا ہے پبلک لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں ان کے لیے ایک اور ریکوائرمنٹ بھی ہے اور وہ ریکوائرمنٹ ہے certificate of commencement of business کی یہ سرٹیفکیٹ بھی ایس سی سی پی جو ہے وہ جاری کرتا ہے کہ ہاں یہ کمپنی بن گئی اور اب اس کو اجازت ہے کہ یہ کام شروع کر تو ایسی کمپنیز کے لیے جن کو یہ certificate of commencement of business بھی ملا ہے سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کے علاوہ ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ تین سے چھ مہینے کے اندر اندر وہ اپنی اسٹیچوٹری میٹنگ کریں اسٹیچوٹری میٹنگ میں کیا ہوگا اس کا کتنے دن کا نوٹس دیا جائے گا اکیس دن کا نوٹس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے کہ جی جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو دیا جائے کہ جی اکیس دن جس دن نوٹس دیا جاتا ہے اس سے اکیس دن بعد جو ہے وہ میٹنگ اسٹاچوٹری ہوگی جب یہ نوٹس جاتا ہے تو نوٹس کے ساتھ ایک رپورٹ جاتی ہے جس کو ہم اسٹیچوٹری رپورٹ کہا جاتا ہے کہتے ہیں اور یہ رپورٹ جو ہے یہ ڈائریکٹرز کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کمپنی کی پرفارمنس جو ہے from the date of the certificate of commencement of business to date وہ کیا رہی اور اس کی اپروول جو ہے وہ شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ اس میٹنگ میں کرتے ہیں اور یہ اسٹیچوٹری میٹنگ کہلائی جاتی جب یہ ایک دفعہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ نہیں ہوتی اب اینوئل جنرل میٹنگ کی طرف آئیے جو کہ section 158 fifty eight companies ordinance کا جو ہے اس کے حوالے سے اس کے اندر اینوئل جنرل میٹنگ جو ہے وہ کب ہونی چاہیے یہ اب تمام کمپنیز کے لیے یہ اینوئل جنرل میٹنگ جو ہے یہ within eighteen months of incorporation جو ہے یعنی کمپنی بن جانے کے بعد سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن جس تاریخ کو ملتا ہے اس سے اٹھارہ مہینے کے اندر اندر یہ annual first annual general meeting ہونی چاہیے اور فرسٹ اینوئل میٹنگ کے بعد جو بھی اینوئل جنرل میٹنگ ہوگی وہ سال ختم ہونے کے چار مہینے کے اندر اندر بلائی جائے گی تو یہ ایک کمپنیز آرڈیننس کی ریکوائرمنٹ ہے پہلی میٹنگ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ملنے کے اٹھارہ مہینے کے اندر اندر اور اس کے بعد جتنی میٹنگز ہوں گی وہ فائنانشیل ایئر ختم ہونے کے چار مہینے کے اندر اندر بلائی جائے گی دو ایمز یا دو اینوئل جنرل میٹنگس کے درمیان وقفہ جو ہے وہ کسی حال میں پندرہ مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کمپنی کو کوئی خاص وجہ جس ہونی چاہیے اس کے لیے کہ وہ کمپنی اپنی اے جی ایم جو طے شدہ لیٹ ڈاؤن پیریڈ ہے اس میں نہیں کرا سکتی یعنی چار مہینے تو اس اس کی ڈیٹ کے ایکسٹینشن اس میٹنگ کی ڈیٹ میں ایکسٹینشن کے لیے انہیں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن سے اجازت لینا پڑتی ہے اور اس میں ریزنز دینے پڑتے ہیں کہ وہ کیوں جو گیون پیریڈ آف ٹائم ہے اس میں وہ میٹنگ نہیں کرا سکے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس اینوئل جنرل میٹنگ میں کس کس قسم کے معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں ڈسکس ہوتے ہیں یا شیئر ہولڈرز کی توجہ میں لائے جاتے ہیں سب سے پہلے تو consideration of accounts balance sheets and reports of and and declaration of of appointment appointment and of of of of and and election اور appointment آف auditors. اس کے علاوہ اور کوئی کاروبار اگر کرنا ہے تو وہ ایکسٹرا آرڈنری بزنس کہلاتا ہے ایکسٹرا آرڈنری میٹنگس وہ تمام میٹنگس ہیں جو کہ اینوئل جنرل میٹنگ کے علاوہ ہوں گی ڈائریکٹرز یا وہ شیئر ہولڈر جس کے پاس دس فیصد سے زیادہ ووٹنگ پاور ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ بلا سکتا ہے اور اس میٹنگ کو بھی بلانے کے لیے اکیس دن کا نوٹس چاہیے جو اس کا گورننگ سیکشن ہے کمپنیز آرڈیننس کے اندر وہ سیکشن ون فائیو نائن اب آئی بات کہ جی کورم کیا ہوگا ان میٹنگز کا جنرل میٹنگ کا کورم جو ہے پبلک لسٹڈ کمپنی کے حوالے سے وہ ten members present personally who represent not less than twenty five percent of the total voting power either on their own account or as proxies ان کی موجودگی وہاں پہ یعنی کم از کم دس ممبر جن کے پاس کم از کم پچیس فیصد ووٹنگ ووٹس یا ووٹنگ پاور ہونی چاہیے تو وہ کورم جو ہے اس سے کمپلیٹ ہوگا باقی جو کمپنیز ہے ہاں اگر آرٹیکلس کے اندر کوئی اسپیسیفائڈ نمبر ہے تو منیمم ریکوائرمنٹ دو ممبرز کی ہے personally present who represent not less than twenty five percent of the total voting power either of or own account or as proxies اور سنگل ممبر کمپنی کے اندر ظاہر ہے کہ سنگل ممبر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ریزولوشن جو جنرل میٹنگس کے اندر پاس کیے جا سکتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک آرڈنری ریزولوشن اور ایک اسپیشل ریزولوشن آرڈنری ریزولوشن ان تمام معاملات کے لیے ہے جو جن کو ہم روٹین کہتے ہیں اور ایک سمپل میجورٹی چاہیے ان ریزولوشنس کو پاس کرنے کے لیے جو اسپیشل ریزولوشنس ہیں اس کا کیا مطلب ہے special resolution means a resolution which is passed by a majority of not less than three fourth of such members entitled to vote یعنی تین چوتھائی ووٹنگ ممبرز جو ہے وہ اگر اس ریزولوشن کو پاس کریں گے ایٹ اے جنرل میٹنگ جس کے لیے اکیس دن کا نوٹس دیا گیا ہے اور وہ اسپیشل ریزولوشن پاس کرنے کے لیے جو نوٹس دیا گیا ہے اس میں وہ بھی جاری کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ جی آپ کس لیے یہ اسپیشل ریزولوشن جو ہے یہ آپ موو کرنا چاہتے ہیں عام طور پہ اسپیشل ریزولوشن جو ہے وہ اگر کمپنی کا نام بدلنا بدلنا ہو تو اس لیے دیا جاتا ہے اگر کمپنی کا رجسٹرڈ آفس ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں شفٹ کرنے کا ہے تو تب دیا جاتا ہے آلٹریشن ان آرٹیکلس اگر کوئی آرٹیکلس آف ایسوسن کے اندر کسی کلوز میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی کرنا ہو تو اس کے لیے اسپیشل ریزولوشن ہوتا ہے reduction in share capital of a company اسی طریقے سے اگر میمورینڈم میں کوئی چینج لانی ہو تو اس کے لیے بھی اسپیشل ریزولوشن ہے ڈائریکٹرس کی لائبلٹی کو ان کرنا ہو تو اس کے لیے بھی اسپیشل ریزولوشن ہے اور اس طریقے سے بہت سے دوسری وجوہات ہے مثال کے طور پہ اگر کمپنی کو ختم کرنا ہو تو مختلف کلاز ہیں کمپنیز سیکشن کمپنیز آرڈیننس کے مثال کے طور پہ سیکشن 305 ہے 358 ہے 367 ہے وغیرہ وغیرہ جن کے لیے اسپیشل ریزولوشن جو ہے وہ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے اب رہ گئی بات صرف بورڈ آف ڈائریکٹرس کی میٹنگ کی تو وہ سیکشن 193 ہے کمپنیز آرڈیننس کا اور اس کا کورم جو ہے لسٹڈ کمپنی کے حوالے سے shall not be less than one third of their number of or whichever is greater اگر سات ہے آپ کے ڈائریکٹرس تو کم از کم چار کا کورم ہوگا اگر نو ہے تو پھر بھی چار ہوگا اگر بارہ ہے تو ون تھرڈ چار بن جاتا ہے تو یہ منیمم آپ سمجھ لیجئے کہ چار ہے ان کی meeting according to the section 193 سال میں کم از کم ایوری کوارٹر جو ہے وہ ہوگی آرٹیکلز آف ایسوسیشن اور کانڈکٹ آف میٹنگز اور ریزولوشنس کی جو کہ شیئر ہولڈرز یا ڈائریکٹرز جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں آج کا ہم لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں شکریہ